میں کہ تمہاری وفات ہو جائے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آگے وسیعت علیحدہ ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم کن تم شہدا کیا تم اس وقت حاضر تھے جب موت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئی تو کہا یقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تو کہنے لگے ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی آپ کے آبا کے معبود کی یعنی ابراہیم اسماعیل اسحاق کے معبود کی جو ایک علا ہے اور ہم اسی کے فرم بردار ہو کے رہیں گے یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ہے اس کے لیے وہ اعمال ہیں جو انہوں نے کیے تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم نے کیے تم سے نہیں ہوگا ان کے اعمال کے بارے میں جو انہوں نے کیے تھے گزشتہ آیت پہ یہ فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ آپ فرما بردار بن جاؤ اسلم ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پورے طریقے سے اے رب پورے طریقے سے میں فرما بردار ہوں جو حکم بھی ہو جیسے حکم ہو ہر اعتبار سے میں حکم کو ماننے کے لیے تیار ہوں چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخری عمر میں اپنی اولاد کو وصیت کی تو یہ وصیت کی کہ دین حق کے ساتھ جڑے رہنا اس طرح جڑے رہنا کہ ہر وقت اچھے اعمال بجا لاتے رہنا یہ نہیں کہ چند دن تو نیکیاں کیں اور پھر اس کے بعد نیکی کو چھوڑ دیا حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حب الامال و محاو اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ اللہ کو جو محبوب ہے وہ وہ عمل ہے فرائض واجبات کے علاوہ جو انسان نوافل عبادت کرتا ہے چاشت اشراک تہجت تلاوت ذکر و اذکار کا یہ اللہ تعالیٰ کو نوافل عبادت میں وہ عبادت زیادہ پسند ہے جو انسان ہر روز کرے اگرچہ تھوڑی ہو تاکہ اس کا معمول دائمی ہو ہر روز یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کی نفل نماز کی حاضری ہوتی رہے گی قرب ملتا رہے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار و برکات جو عبادت کی وجہ سے آتے ہیں وہ اس کو پہنچتے رہیں گے اور اسی عمال صالحہ کے ساتھ ہی انسان کی پوری زندگی گزرے ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان نمل اعمال و بالخواتین اعمال کا دار و مدار خاتمے کے ساتھ ہے جیسے ایک حدیث ہے نا ان نمل اعمال و بنیات امال کا دار و مدار نیت کے ساتھ ہے ایسی ہی حدیث ہے ان نمل اعمال و بالخواتین کہ آخری لمحے حالت نژا کے وقت مرتے وقت اس شخص کے کیا اعمال تھے شو ہو سکتا ہے شروع زندگی میں ایک شخص برا ہو آخری بڑھاپے میں آ کے نیک اور متقی ہو گیا ہو اپنے گناہوں کی توبہ کرا لی ہو بس اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان ہو گیا یہ کامیاب ہے اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا شخص ہو کہ پہلے عمر تو اس کی اچھی گزری لیکن آخر میں آ کے وہ گناہوں کی طرف بدعمالیوں کی طرف بدعقیدہ اعمال کی طرف لگ جائے تو اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوا اب خطرہ ہے اس کے لیے آخرت کی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور سزا کے مستحق ہونے کا تو اعمال اچھے کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو یہاں تک کہ تمہاری جب وفات ہو تب بھی اچھے عمل کر رہے ہو چنانچہ <clears throat> جس حالت میں انسان کی وفات ہوگی اسی حالت میں میدان حشر میں اس کا حشر ہوگا کسی کی تلاوت کے ساتھ ہوگی کسی کی ذکر اذکار کر رہا تھا وفات ہو گئی کوئی عبادت سجدے میں تھا نماز میں تھا کوئی حج میں تھا کوئی عمرہ کر رہا تھا کوئی اور اچھا کام کر رہا تھا کسی کی وفات ہوئی تو میدان حشر میں حدیث میں آتا ہے اسی طرح محشور ہوگا اور تو انسان اعمال میں اچھے اعمال میں لگا رہے کیا پتا اس کا کس وقت روح قبض ہو جائے کوئی پابندی تو نہیں ہے کہ بڑھاپے میں ہی روح قبض ہوتی ہے یا جوانی میں ہی ہوتی ہے یہ تو ہر وقت خواہ بچپن ہو جوانی ہو بڑھاپا ہو جب بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو اس وقت روح قبض ہو جاتی ہے چنانچہ واقعہ لکھا ہے حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑے عجیب بزرگ ہیں یہ مختصر تاریخ پھر انشاءاللہ تفصیلی کبھی عرض کریں گے مختصر یہ کہ امام صاحب کے زمانے کے یہ ہیں امام ابو منیف رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں یہ ایک دھوبی کے پاس کام کرنے جاتے تھے ایک آدھ دن کہیں راستے میں امام صاحب کا در سنا وہاں بیٹھ گئے امی نے آ کے امام صاحب کے سامنے ابو یوسف کی امی نے آ کے امام صاحب کے سامنے کہا کہ آپ اس کو کیا کرتے ہیں یہ غریب لوگ ہیں یہ تو وہاں سے ایک دیر ہم لے کر آتا ہے دھوبی کے پاس ہے اس سے ہمارا گزارا چلتا ہے آپ اس کو ادھر بٹھا لیتے ہیں تو ہم کھائیں گے کیا امام صاحب نے امام یوسف رحمہ اللہ کو ایک درہم ہم اپنے پاس سے دینا شروع کر دیا اور پھر اسی طریقے سے وہ تعلیم حاصل کرتے رہے حتیٰ کہ ایک دن پوچھا کہ کیا آپ اس کو کیا پڑھاتے ہیں تو امام صاحب نے فرمایا کہ میں اس کو پستے کے تیل سے حلوہ پکا ہوا کھلانا سکھاتا ہوں کیسے کھاتے ہیں چنانچہ یہ وقت بھی آیا امام امام یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ ہارون الرشید بادشاہ جو گزرے ہیں رحمہ اللہ اس کے زمانے میں چیف جج تھے قاضی القزات تو ایک دفعہ انہوں نے دعوت کی دعوت کی تو ہارون الرشید نے کہا امام یوسف کو کہ یہ ہمارے ہاں بھی کبھی کبھی دعوت پکتی ہے حضرت یہ کیا دعوت ہے کہا یہ پستے کے تیل کا حلوہ ہے تو امام یوسف کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ اللہ اکبر میرے استاد نے بڑا زمانہ پہلے یہ بات کہی تھی اور آج وہ پوری ہو گئی یہ امام یوسف رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ اور عالم اور فقی گزرے ہیں چنانچہ حالت وفات ان کے اوپر اب حالت نظر تاری ہے مرض ہے اور سخت بیماری اب لگتا ہے کہ اس مرض میں وفات ہو جائے گی ساتھی ملنے جا رہے ہیں اور ایک مسئلہ چھڑا ہوا ہے مسئلہ یہ ہے پوچھ رہے ہیں ساتھیوں سے کہ رمی کرنا کنکریاں مارنا شیطان کو یہ پیدل افضل ہے یا سواری پر افضل ہے کوئی ساتھی کہہ رہا ہے پیدل افضل ہے کوئی کہہ رہا ہے سواری پر افضل ہے امام صاحب نے فرمایا کہ نہیں ہر وہ رمی جس کے بعد رمی ہے وہ پیدل افضل ہے اور ہر وہ رمی جس کے بعد رمی نہیں ہے وہ سواری پر افضل ہے تاکہ وہ آخری رمی کر کے اس کے بعد اپنے کام کے لیے روانہ ہو جاؤ سواری پر تو ہر وہ رمی جس کے بعد رمی ہے وہ پیدل افضل ہے ہر وہ رمی جس کے بعد رمی نہیں ہے وہ سواری پر افضل ہے بس اسی بات کا مذاکرہ ہو رہا تھا کہ اشد اللہ الہ الا اللہ اشد ان محمد الرسول اللہ امام یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کا روح قبض ہو گیا تو بات یہ ہے فرمایا کہ اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا فلا تموتن لاوان تو مسلمون اسی دین کے ساتھ جڑے رہنا اس حال میں کہ تمہاری وفات بھی اسلام کی بات پر عمل کرنے میں ہی ہو جائے پابندی کے ساتھ استقامت اسی کا نام ہے کہ دین کے ساتھ انسان جڑے اور استقامت کے ساتھ جڑے کوئی پریشانی مصیبت آ جائے تو گلا شکوہ نہ کرے کوئی نعمت آ جائے تو اس پر اللہ کا شکر کرے اس کو جائز راستوں میں خرچ کرے اور دین کے دائرے میں رہے نہ خوشیوں میں دین کو چھوڑے اور نہ غمیوں میں دین کو چھوڑے ہر حالت میں خواہ ہاں، راحت کی حالت ہو یا مصیبت اور پریشانی بیماری کا زمانہ ہو ہر حال میں انسان دین کے اعمال میں لگا رہے بس یہی اس میں اس کی نجات ہے چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وسیعت نقل کی فرمایا کہ کیا تم اس وقت تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی اور جب انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بات کس کی بات کرو گے یعنی ظاہر ہے کہ تم اس وقت موجود نہیں تھے ہم تمہیں بات بتا رہے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام پر جب موت آئی ایک بات عرض کر دوں کہ انبیاء علیہ مسلاۃ والسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یوں ہوتا ہے کہ جب موت کے فیصلہ کرنا ہو تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں پیغمبر کے پاس کہ جائیں آپ ہمارے اس پیغمبر سے پوچھیں اگر وہ ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں یعنی وفات کو قبول کرتے ہیں تو ان کا روح قبض کر لینا اور اگر وہ ہمارا پیغمبر ابھی دنیا میں رہنا چاہتا ہے دین کی تبلیغ کے لیے کام کے لیے اور ابھی وہ وفات قبول نہیں کر رہا تو اسے وفات نہ دینا چنانچہ ہر پیغمبر کے ساتھ یہی بات ہے چنانچہ مشہور واقع حضرت موسیٰ السلام کے پاس آئے فرشتے تو کہا کہ جاؤ میں ابھی نہیں مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو تو وہ رشتے واپس چلے گئے حضرت سے اللہ رب العزت سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ بیل کی کمر پر ہاتھ پھیرے جتنے بال آ جائیں گے اتنے سال عمر بڑھ جائے گی چنانچہ واپس آئے فرشتے یہی بات کہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور انہوں نے کہا کہ اچھا پھر جب وہ بال کے مطابق سال ہو گئے اور پھر وہ سال پورے ہوئے پھر کیا ہوگا کہا پھر وفات کہا پھر پھر بھی جب وفات آئے تو پھر ابھی روح قبض کر لو اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی فرشتے آئے تھے اور آپ نے پھر بعد میں بیان میں فرمایا تھا کہ مجھے اللہ نے اختیار دیا تو لیکن میں نے اس اختیار میں سے اپنے رفیق اعلیٰ سے ملنے کو پسند فرمایا ہے یعنی اللہ رب العزت سے ملاقات کو پسند فرمایا ہے اس پر بعض صحابہ کرام سمجھ گئے تھے کہ رسول پاک نے اپنی وفات کی بشارت دے دی ہے خبر دے دی ہے <clears throat> چنانچہ حرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بھی فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی روح قبض کرنا چاہتے ہیں اگر آپ راضی ہیں تو انہوں نے کہا آپ تھوڑی دیر انتظار کریں اولاد کو بلایا آپ کی یہ بارہ بیٹے ہیں سارے حضرت یوسف علیہ السلام جو پیغمبر اور اس طرح کی ترتیب چنانچہ ساروں کو بلایا اور کہا کہ میرے بیٹو میں اب دنیا سے جا رہا ہوں بس مجھے اس بات کی ضمانت دے دو کہ تم میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے یعنی جس طرح اب تم توحید کے اوپر قائم ہو امال صالحہ پر پابند ہو میرے مرنے کے بعد کس کی بات کرو گے تو سب نے کہا اللہ تعالیٰ وحدہ اللہ شریک ساتھ کی بات کریں گے جو آپ کا معبود تھا آپ کے ابا کا ابراہیم اسماعیل اسحاق کا معبود تھا ہم اللہ تعالیٰ کی ہی بات مان کے رہیں گے دیکھو دوستو سوچنے کی بات ہے کہ ہم لوگ اپنی اولاد کے لیے کیا ذخیرہ چھوڑ کر جاتے ہیں اور پھر اس کو کیا وصیت کر کے جاتے ہیں کیا ان کے لیے ایک قیمتی سرمایہ چھوڑتے ہیں سب کی اللہ ماشاء اللہ یہی فکر ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال و دولت اولاد کے لیے چھوڑ کے جائیں دوستو سب سے زیادہ مال و دولت اولاد کے لیے وہ دین کی تربیت ہے بس یہ دین کی تربیت اگر ہے اولاد کے اندر تو وہ ہمارے لیے بھی فائدہ ہے اور اس اولاد کے اپنے لیے بھی فائدہ ہے حضرت ہاں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اسی طرح مقولہ ہے اپنی اولاد کے بارے میں کہ اگر میں بہت سارا مال چھوڑ جاؤں میری اولاد بے دین ہو تو وہ وبال جان ان کے لیے میرے لیے بھی ہے اور اگر میں ان کو دین کی تربیت دے کر جا رہا ہوں مال نہیں ہے تو وہ ان کے لیے بھی فائدہ ہے میرے لیے بھی فائدہ ہے تو اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے یہ بات کہی کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے والد کو اپنی اولاد کی دینی تربیت کی فکر رہنی چاہیے عقیدے کے اعتبار سے اعمال کے عبادات کے اعتبار سے معاملات کے اعتبار سے اور رسم و رواج ماحول کے اعتبار سے کڑی نظر ہو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اب جوانی ہے خیر ہے بچے ہیں جوان ہیں ہاں، تھوڑا سا کھیل کود لیں اسی سے تو ان کی تربیت غلط ہو جاتی ہے اور بعد میں پھر وہ بدعمالیوں میں لگ جاتے ہیں اور والدین پریشان ہوتے ہیں پھر اس وقت ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کریں تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے بڑے بڑے حضرات جو دنیا سے گزرے انہوں نے اپنے بارے میں کیا مانگا اور اپنی اولاد کو کیا وصیت کی ہے وہ یہی وصیت ہے کہ اپنی اولاد کو کہ دین حق پر قائم رہنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ذات و صفات میں نہ کرنا اپنے عقید اعمال اور معاملات سب دین کے مطابق بنانا حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی دی اور پھر وزیر خزانہ پہلے بنے پھر بادشاہ بن گئے وغیرہ مصر کے جب قریب آئی مرنے کا زمانہ تو کہنے لگے کہ رب قدا تنی من من الملک تعویل الحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ مسلم مسلمم و صارقین اے اللہ آپ نے مجھے بادشاہت عطا کی خوابوں کی تعبیر کا علم دیا آپ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے ہیں رب قدائت الملک و علم من تعویل فادر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخر آپ ہی میرے دوست ہیں دنیا آخرت میں یا اللہ میری درخواست یہ ہے اب مرنے کے زمانے میں میری درخواست یہ ہے بڑھاپے کے زمانے میں میری درخواست یہ ہے دنیا چھوڑنے کے زمانے میں میری درخواست یہ ہے توفنی مسلمہ مجھے اسلام کے اوپر مارنا بالصالحین اور آخرت میں حشر میرا نیک لوگوں کے ساتھ کرنا نیک لوگوں کے ساتھ جوڑنا اتنے بڑے پیغمبر بادشاہ اپنے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حالت اسلام بات فرما برداری مانتے ہوئے اسلام کی بات پر عمل کرتے ہوئے میری وفات ہو جائے آخر دم تک عمال کا جو خاتمہ ہو اسلام کے مطابق ہو اور آخرت میں نیک لوگوں کے ساتھ میرا شمار ہو چنانچہ اسی طرح جب حضرت لقمان جو مشہور ہیں لقمان حکیم اپنے بیٹوں کو وسیعت کی وزقار لقمان لبنی ہی وہ یاز ہو یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم اے میرے پیارے بیٹے وسیعت میری یہ ہے قیمتی بول میرا یہ ہے نصیحت اعلیٰ اور وصیت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا اور شرک بڑا ظلم ہے والدین کی فرم برداری کرنا احسان کرنا دین کے مطابق باتوں مانتے جانا والدین اگر دین کے خلاف بات کریں تو فلاط طے ہما پھر ان کی بات نہ ماننا لیکن پھر بھی نافرمانی یا اس کو کہتے ہیں بے ادبی یا آگے سے لڑائی جھگڑے والی نوبت والدین کے سامنے اجازت نہیں ہے کرنے کی ہاں خلاف شرح بات کہیں تو اس پر عمل نہیں کرنا تو فرمایا کہ اے میرے بچوں کال کیا میرے بات تم کس کی بات کرو گے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹوں نے کہا نابود و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق اِلّہ واحدم له مسلمون ہم اسی ایک معبود کی بات کریں گے اور ہم اسی کے ہی فرم بردار بن کے رہیں گے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں حضرت اسحاق حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں پھر بارہ انہی سے تمام شجر نصب چلا انہی میں سے جو حضرت بنی اسرائیل جو کہلاتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں سے خاندان چلے جن کو یہودی کہتے ہیں اور جو اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور ان کے ماننے والوں کو نصارہ کہتے ہیں میں نصارہ کی وجہ تسمیہ بتا چکا ہوں یہود کی وجہ تسمیہ بھی بتا چکا ہوں کہ یہود کو یہود کیوں کہتے ہیں اور نصارہ کو نصارہ کیوں کہتے ہیں یہ سارے اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی والے ہیں ہم ملت ابراہیمی والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو وقت لا شریک ذات کی بات کرنے والے تھے خواہ یعقوب ہوں خواہ ابراہیم ہوں خواہ اسحاق ہوں خواہ کوئی بھی پیغمبر ہوں تم کیسے اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی والے ہیں ملت ابراہیمی والے تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے وہ بت پرست نہیں ہوتے وہ پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے وہ اور طرح طرح کے و لعب اور رسم و رواج اور شرک و بدت کے اندر مبتلا نہیں ہوتے ملت ابراہیمی والے لوگ پہلے گزر چکے ہیں وہ لوگ اور ان کا اچھا عقیدہ تھا تمہارے اعمال اور تمہارا عقیدہ بھی اگر اچھا ہوا تمہیں فائدہ ہے فرمایا کہ صرف نسبت قائم کر لینا کہ ہم جی ابراہیم نحن ابنا اللہ ہم تو ملت ابراہیمی والے ہیں ہم تو انبیاء کی اولاد میں سے ہیں صرف نسبت قائم کر لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا صرف جب تک کہ ان کی طرح آپ کا عقیدہ اور امال نہ ہو فرمایا کہ تلک امت ان قد خلط لہا ماں کا سبق یہ ایک جماعت تھی جو پہلے گزر چکی ہے ان کے اچھے اعمال ان کا اچھا عقیدہ وہ ان کے لیے فائدے مند ہے اور تمہارے اعمال تمہارا اچھا عقیدہ یا تمہارا برا عقیدہ یا تمہارے برے امال وہ تمہارے لیے ہوں گے تم سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگا اور ان سے تمہارے امال کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی صرف خاندانی نسبت کہ ایک خاندان مام حدیث میں آتا ہے ممبتا بھی ممبتا بھی عمل ہو لم یسرا بھی نصب کہ جس شخص کے اعمال کمزور ہیں عقیدہ کمزور ہے اعمال کمزور ہیں تو صرف نسبت خاندان کی اس کو آگے نہیں لے جائے گی تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے کرنا ہے